قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب شعب علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا کہ اے شعیب کیا تمہاری تلاوت تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں تم تو بڑے ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہو کہا اے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ظاہر دلیل لیے ہوئے ہوں اور اللہ نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہو میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارا خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہوں ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے شعیب علیہ السلام کو قوم کا جواب آمش رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلاد سے مراد یہاں قراءت ہے وہ لوگ ازراہ مخولہ کہتے ہیں کہ واہ آپ اچھے رہے کہ آپ کو آپ کی قرآت نے حکم دیا کہ ہم باپ دادوں کی روش کو چھوڑ کر اپنے پرانے معبودوں کی عبادت سے دستبردار ہو جائیں یہ اور بھی لطف ہے کہ ہم اپنے مال کے بھی مالک نہ رہیں کہ جس طرح جو چاہیں اس میں کریں دھریں کسی کو ناپ تول میں کمی نہ دیں حسن بصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم واقعہ یہی ہے کہ شعیب علیہ السلام کی نماز کا حکم یہی تھا کہ آپ انہیں غیر اللہ کی عبادت اور مخلوق کے حقوق کے غصب سے روکیں جیسا کہ یہ بات تفسیر ابن جریر میں ہے سفیان طوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے اس قول کا مطلب کہ جو ہم چاہیں اپنے مالوں میں کریں یہ ہے کہ زکوٰۃ کیوں دیں اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کو ان کا حلیم و رشید کہنا ازراہ مذاق و حقارت تھا شعیب علیہ السلام کا جواب آپ اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل و حجت اور بصیرت پر قائم ہوں اور اللہ ہی کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں اللہ نے اپنی مہربانی سے مجھے بہترین روزی دے رکھی ہے یعنی نبوت یا رزق حلال یا دونوں میری روش تم یہ نہ پاؤ گے کہ تمہیں تو بھلی بات کا حکم کروں اور خود تم سے چھپ کر اس کے برعکس کروں میری مراد تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرنی ہے ہاں میرے ارادے کی کامیابی اللہ کے ہاتھ ہے اللہ ہی پر میرا بھروسہ اور توکل ہے اور اللہ ہی کی جانب رجوع توجہ اور جھکنا ہے مصرد بعد احمد میں ہے کہ حکیم بن معاویہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے بھائی مالک نے کہا کہ اے معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پڑوسیوں کو گرفتار کر رکھا ہے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ رسول اللہ سے تمہاری بات چیت بھی ہو چکی ہے اور تمہیں رسول اللہ پہچانتے بھی ہیں بس میں اس کے ساتھ چلا اس نے کہا کہ میرے پڑوسیوں کو آپ رہا کر دیجئے وہ مسلمان ہو چکے تھے آپ نے اس سے منہ پھیر لیا وہ غضبناک ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ کی قسم اگر آپ نے یہ کہا تو لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کسی امر کا حکم دیتے ہیں اور آپ اس کا خلاف کرتے ہیں اس پر رسول اللہ نے فرمایا کیا لوگوں نے ایسی بات زبان سے نکالی ہے اگر میں ایسا کروں تو اس کا وبال مجھ پر ہی ہے ان پر تو کوئی چیز نہیں جاؤ اس کے پڑوسیوں کو چھوڑ دو مستد احمد اور سرن نبی داؤد کی ایک اور روایت میں ہے کہ اس کی قوم کے چند لوگ کسی شعبے میں گرفتار تھے اس پر قوم کا ایک آدمی حاضر ہوا اس وقت رسول اللہ خطبہ فرما رہے تھے اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز سے روکتے ہیں اور خود اسے کرتے ہیں رسول اللہ نے سمجھا نہیں اس لیے پوچھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں بحض ابن حکیم کے دادا کہتے ہیں میں نے بیچ میں بولنا شروع کر دیا کہ اچھا ہے رسول اللہ کے کان یہ الفاظ نہ پڑھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کے منہ سے میری قوم کے لیے کوئی بدعا نکل جائے کہ پھر انہیں فلاح نہ ملے لیکن رسول اللہ برابر اسی کوشش میں رہے یہاں تک کہ رسول اللہ نے اس کی بات سمجھ لی اور فرمانے لگے کیا انہوں نے ایسی بات زبان سے نکال دی یا ان میں سے کوئی اس کا قائل ہے اللہ کی قسم اگر میں ایسا کروں یعنی لوگوں کو کسی کام کے کرنے کا حکم دوں اور خود اس کی خلاف ورزی کروں یا لوگوں کو کسی کام سے روکوں اور خود اس کا ارتکاب کروں تو اس کا بوجھ بار میرے ذمے ہے ان پر کچھ نہیں اس کے پڑوسیوں کو چھوڑ دو اسی قبیل سے وہ حدیث بھی ہے جسے مستد احمد میں امام احمد لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میری جانب سے کوئی ایسی حدیث سنو کہ تمہارے دل اس کا انکار کریں اور تمہارے بدن اور بال اس سے علیحدگی کریں اور تم سمجھ لو کہ وہ تم سے بہت دور ہے تو میں اس سے اس سے بھی زیادہ دور ہوں اس کی اسنا صحیح ہے مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک عورت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کیا آپ بالوں میں بال ملانے کو منع کرتے ہیں یعنی وگ لگانے سے منع کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا آپ کے گھر کی بعض عورتیں تو ایسا کرتی ہیں آپ نے فرمایا اگر ایسا ہو تو میں نے اللہ کے نیک بندے کی وصیت کی حفاظت نہیں کی میرا ارادہ وہ نہیں کہ جس چیز سے تمہیں روکوں اس کے برعکس خود آپ کروں ابو سلیمان صبئی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز العموی رحمہ اللہ کے رسالے آتے تھے جن میں حکم احکام اور ممانعت لکھے ہوتے تھے اور آخر میں یہ ہوا کرتا تھا کہ میں بھی اس میں وہی ہوں جو اللہ کے نیک بندے نے فرمایا کہ میری توفیق اللہ ہی کے فضل سے ہے اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے اور اللہ ہی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں